میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا کیا کہنے میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرآن فال میرے نام کا اکثر نکلا میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا قرآن فال میرے نام کا اکثر نکلا تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے واہ واہ واہ تھا جنہیں زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر کیا کہنے سبحان اللہ سبحان زوم وہ دریا بھی مجھی میں ڈوبے میں کہ صحرا نظر آتا تھا سمندر نکلا میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا میں نے اس جان بہاراں کو بہت یاد کیا جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا تو یہی ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن تو یہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا تو یہی گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا میں کہ سہرائے محبت کا مسافر تھا فراز ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا